حضرت عاصم بن قلع رحمہ اللہ نے اپنے والد حضرت کلئی بن شہاب رحمہ اللہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ تھے جن کا نام حضرت مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو تھا جو کہ قبیلہ بنو سلیم میں سے تھے قربانی کے لیے بکریاں تقسیم کی گئیں تو کم پڑ گئیں چنانچہ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا تو اس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بلا شبہ جزع یعنی ایک سالہ سنیہ یعنی دو دانتے کی جگہ کفایت کر جاتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چالیس